یا خدا حج پہ بلا آ کے مکاب دیکھو یا خدا حج پہ بلا یا خدا حج پہ بلا یا خدا حج پہ پے پولا کعبہ دیکھو یا خدا حج پہ بلا یا خدا حج پہ بلا یا خدا حج پہ بلا یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں کاش ایک بار میں پھر بھی تھم دینا دیکھو کاش بار میں پھر میٹھ مدینہ دیکھو یا خدا حج پہ بلایا خدا حج پہ بلا کے کعبہ دیکھو چوکھٹ وہ رکن یمانی وہ میزا بے رحمت میں حرم میں کروں جا کے سجدے مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں کہ خدا کب بلا لے مجھے اپنے گھر میں وہ شہر حرم وہ مدینے کی گلیاں وہ عرفات کا دل مینا کی وہ راتیں میسر کبھی ہو سے اس راس پر جی رہا ہوں کہ خدا کب بلا لے مجھے اپنے گھر میں یا خدا حج پہ بلا یا خدا حج پہ دیکھوں کاش بار میں کاش بار میں پھر بھی تھم دینا دیکھو بار میں پھر بھی تھم دینا دیکھو میسر ہو پا مو یا ہو یا سر ہو پھر مو ہو مجھے کاش وقوفے سے ہر میں مذ دل اور مینا کا دیکھوں جل میں مذ دل پا پور مینا کا دیکھوں یا خدا حج پہ پلایا خدا حج پہ پلا یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں حج کا سبب اب تو بنا دے اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے چلوا مجھے پھر گنبدے جا کا دکھا دے یا خدا پہ ہولا آ کے مٹابا دیکھوں کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو اور جھوم کر خوب کا پھر مدینے کو چلو ہاں مدینے کو چلو ہاں مدینے کو چلو خزرا دیکھو پھر مدینے کو چلو ہاں پھر مدینے کو چلو ہاں پھر مدینے کو چلو خزرا دیکھو زندگی چاہیے تو مدینے چلو گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو کیونکہ ساری مستی چلو بد خزرا دیکھو پھر مدینے کو چلو گنبد بد خزرا دیکھو یا خدا حج پہ بلا یا خدا حج پہ بلا خدا حج پہ بلا حج پہ بلا پاک میں کعبہ دیکھوں یا خدا ایسے اسباب پاؤں کاش مکے مدینے خدا حج پہ حلا کے کعبہ دیکھوں کاش ایک بار میں ہاں کاش ایک بار میں پھر میٹھم دینا دیکھو یا خدا حج پہ بلایا خدا حج پہ بلایا سر سے تو پن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں ارے یہ کون زی یہ آیا فضا میں لبیک کی تا پر گونجتی ہے لبئی کلو لبئی لبئی کلا شری کل کلبئی ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لك لك والملك لا شريك لبيك لبيك لبيك اللهم لا شريك لك لا شریک کلر فضا میں لبیک کی صدائیں دار چتا فرش گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے ارے زباں پہ یہ کس کا نام آیا تو یا خدا حج پہ بلا یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھو کاش بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو کاش بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو زائرو کہنا مسکین ارے کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر مدینہ دیکھو کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر مدینہ دیکھو سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام آیا اور یہ کہنا آقا عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے پل پل دل ہے لیکن نہ صبح آیا, نہ شام آیا کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ دیکھو کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ دیکھو لکھ دے لکھ دے قسمت میں مدینہ لکھ دے ہے تیری ملک قدم مدینے والے سبز گنبد کی فضاؤں میں بلا لو تیرا غافل ہے پریشان مدینے والے حج کا موسم آ گیا جانے خدا خدا حج پہ بلایا جلایا پا حجتے پلایا پا حجے پلا گے مکاب دیکھو یار کٹ پر یہ ہمارا نصیب ہو سوئے مدینہ پھر ہم جانا نصیب ہو مکہ بھی ہو نصیب مدینہ نصیب ہو مکہ بھی ہو نصیب مدینہ نصیب ہو دستے عرب نصیب ہو صحرا نصیب ہو اور حج کا سفر حج کا سفر حج کا سفر خدا حج پہ بھلا آ کے میں کعبہ دیکھوں کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں اور دوڑ کر قدموں میں اتار گروں میں اس دن دوڑ کر قدم میں دوڑ کر قدموں میں اتار گرو گروں اس حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھو حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھوں یا خدا حج پہ بلایا خدا حج پہ بلایا خدا حج پہ بلا حج پہ بلا حج پہ بلا حج پہ بلا کعبہ دکھا یا خدا حج پہ بلایا